بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان ج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 کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں گے پھر جیئیں گے یہ پلٹنا دور ہے ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے گھٹاتی ہے اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے بلکہ انہوں نے ہم کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا تو وہ ایک مسترب بے سباد بات میں ہیں افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا ہم نے اسے کیسا بنایا اور سنوارا اور اس میں کہیں رکھنا نہیں اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں لنگر ڈالے اور اس میں ہر بار ان جوڑا اگایا سود اور سمجھ ہر رجوع والے بندے کے لیے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ أنبتنا به جنات وحب الحصيد والنقل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا تو اس سے گائے اور اناج کے کاٹا جاتا ہے اور کھجور کے لمبے درخت جن کا پکا گابھا بندوں کی روزی کے لیے اور ہم نے اس سے مردہ شہر جلایا یوں ہی قبروں سے تمہارا نکلنا ہے وعاد وفرعون وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ان سے پہلے جھٹلایا نو کی قوم اور رس والوں اور سمود اور آگ اور فرعون اور لوٹ کے ہم قوموں اور بن والوں اور طبا کی قوم نے ان میں ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا تو کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے بلکہ وہ نئے بننے سے شبے میں ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْفِسُ بِهِ نَفْسُهُ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 سترة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد اور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو بس اس کا نفس ڈالتا ہے اور ہم دل کی رقص سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں جب اس سے لیتے ہیں دو لینے والے ایک دہنے بیٹھا اور ایک بائیں کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو اور آئی موت کی حق کے ساتھ یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا اور سور پھونکا گیا یہ ہے بادہ عذاب کا دن اور ہر جان حاضر ہوئی کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ بے شک تو اس سے غفلت میں تھا تو ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھایا تو آج تیری نگاہ تیز ہے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 جس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور بادو ٹھہرایا تو تم دونوں سے سخت عذاب میں ڈالو اس کے ساتھی شیطان نے کہا ہمارے رب میں نے اسے سرکش نہ کیا ہاں یہ آپ کی دور کی گمراہی میں تھا فرمائے گا میرے پاس نہ جھگڑو میں تمہیں پہلے ہی عذاب کا در سنا چکا تھا میرے یہاں بات بدلتی نہیں اور نہ میں بندوں پر ظلم کروں یوم نقول لجہنم هل هل امتلأت وتقول من مزید وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيد من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تم بھر گئی وہ کرے گی گی کچھ اور اور زیادہ ہے پاس لائی جائے جنت پرہیزداروں کے کہ ان سے دور نہ ہوگی یہ ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو ہر رجوع لانے والے نگہداشت والے کے لیے جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرتا ہوا دل لایا ان سے فرمایا جائے گا جنت میں جاؤ سلامتی کے ساتھ یہ ہمیشگی کا دن ہے ان کے لیے ہے اس میں جو چاہیں اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب اور ان سے پہلے ہم نے کتنی سنگتیں حالات فرما دی کہ گرفت ان سے سخت تھی تو شہروں میں کابشیں کی ہے کہیں بھاگنے کی جگہ بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور متوجہ ہو اور بے شک ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دن میں بنایا اور تکان ہمارے پاس نہ آئی فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی کی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے اور کچھ رات گئے اس کی تصویر کرو اور نمازوں کے بعد اور کان لگا کر سنو جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک پاس جگہ سے جس دن چگھاڑ سنیں گے حق کے ساتھ یہ دن ہے قبروں سے باہر آنے کا بے شک ہم جنائیں اور ہم ماریں اور ہماری طرف پھرنا ہے جس دن زمین ان سے پھٹے گی تو جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے یہ حشر ہے ہم کو آسان ہم خوب جان رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں اور کچھ تو ان پر جبر کرنے والے نہیں نہیں تو قرآن سے نصیحت کرو اسے جو میری دھمکی سے ڈرے